حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذبح ہونے والے مادہ جانور کے پیٹ کے بچے کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو اسے کھا لو کیونکہ اس کا زبا اس کی ماں کا ذبح ہونا ہی ہے امام ابو عبداللہ ابن ماجہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے کوسج اسحاق بن منصور کو ذبح کرنے کے متعلق کہتے ہوئے سنا جو ماں کی ذبح کرنے سے پیٹ کے بچے کے ذبح ہونے کے قائل نہیں ہیں ان کا کہنا ہے ماں کی ذبح ہونے سے جنین کے ذبح ہونے کا حق ادا نہیں ہوتا اسحاق نے کہا مذمہ زال کے کسرہ کے ساتھ زمام یعنی حق و حرمت سے اور زال کے فتح کے ساتھ زم یعنی مذمت سے ماخوذ ہے یعنی مذکورہ عبادت میں لفظ مذمہ حق و حرمت کے معنی میں ہے نہ کہ مذمت کے معنی میں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ننانوے